درس قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تصویر قرآن مولانا اصل شیخو پوری صاحب کی آواز میں اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم نات بچوں کے لیے اسلحی کہانی ہے اور بہت کچھ نصیب W W W dot brand dot com فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قابل صد احترام علماء کرام بزرگان محترم برادران عزیز اللہ جانتا ہے کہ ہر سال میں ان حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میں جو کچھ ہوں وہ میں بھی جانتا ہوں لوگ بھی جانتے ہیں بلکہ لوگ جتنا میں ہوں اس سے زیادہ مجھے سمجھتے ہیں اس لیے تعارف اور تعریف میں مبالغہ نہ کیا کریں لیکن نہ معلوم ان حضرات کی کیا مسلحتیں ہیں کہ یہ ایسا کر کے رہتے ہیں اور وہی بات جو میں نے پچھلے سال بھی عرض کی تھی ایک بزرگ کا قول مجھے بہت پسند آیا فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہاری تعریف کر رہا ہو تو یہ سمجھ لو کہ وہ اللہ کی ستاری کی تعریف کر رہا ہے اللہ نے ہمارے عیوب پر ہماری جہالتوں پر ہماری کمزوریوں پر ہمارے نقائص پر پردہ ڈال رکھا ہے ورنہ من آنم کے من دانم قاری صاحب نے تلاوت فرمائی سورہ رحمان کی چند آیات اور ان آیات میں وہ ایت کریمہ بھی شامل ہے جو سورہ رحمان میں اکتیس بار آئی ہے کبھی آلائی ربی کماتی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے دو چار نیم کے ہوں آٹھ دس نیم کے ہوں پچاس سو نیم ہوں ان کو جٹلا سکتے ہو لیکن جہاں پر نعمتوں کا حال یہ ہو وہ ان تدو نعمت اللہ تخصوا تو پھر تم کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے بلا شبہ ہمارا یہ وجود اللہ کی نعمتوں کا چلتا پھرتا اشتہار ہے یہ بولنے والی زبان اللہ کی نعمت ہے یہ سننے والے کان اللہ پاک کی نعمت ہیں یہ دیکھنے والی آنکھیں اللہ پاک کی نعمت ہیں یہ سوچنے والا دماغ اللہ پاک کی نعمت ہے یہ سینے میں دھڑکتا ہوا دل اللہ پاک کی نعمت ہے یہ حرکت کرنے والے ہاتھ اللہ پاک کی نعمت ہیں یہ چلنے والے پاؤں اللہ پاک کی نعمت ہیں یہ ہضم کرنے والا میدا یہ اللہ پاک کی نعمت ہے جس جسم میں پھیلا ہوا رگوں کا وہ طویل جال جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر رگوں کو جسم سے نکال کر دنیا کے ارد گرد پھیلا دیا جائے تو پوری دنیا کے ارد گرد جو دو چکر پورے ہو سکتے ہیں یہ رگوں کا جال اللہ پاک کی نعمت ہے اور رگوں میں دوڑتا ہوا خون یہ اللہ پاک کی نعمت ہے والدین کے لیے اولاد اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے اور اولاد کے لیے والدین اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے یہ رشتے یہ ناطے یہ قرابت داریاں یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہیں اور آسمان پر نیلی چھت یہ اللہ پاک کی نعمت ہے زمین کا فرش اللہ پاک کی نعمت ہے یہ چہکتے ہوئے پرندے اللہ پاک کی نعمت ہیں چٹکتے ہوئے پھول اللہ پاک کی نعمت ہیں مہکتی ہوئی کلیاں اللہ پاک کی نعمت ہیں لیکن ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے غلامی رسول ہے اور قرآن ہے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمائی اور بن مانگے عطا فرما دی اور بغیر کسی محنت اور قربانی کے عطا فرما دی نہ ہمیں ایمان کے لیے گلیوں میں گھسیٹا گیا نہ ہی ایمان کے لیے ہمیں دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا نہ ہی ایمان کے لیے لوہے کی تنگیوں سے ہمارے جسم سے گوشت کو نوچا گیا نہ ہی ایمان کے لیے ہمارے سینے پر بھاری بھرکم چٹانے اور پتھر رکھے گئے نہ ایمان کے لیے ہمیں اپنے رشتے ناطے چھوڑنے پڑے نہ ایمان کے لیے ہمیں اپنی زمین اپنا ملک اپنی جائیداد اپنے بنائے ہوئے مکان خیر آباد پڑے نہ ایمان کے لیے ہمیں اپنے جگر گوشوں کو قربان کرنا پڑا یہ اللہ پاک نے ایمان کی نعمت ہمیں بن مانگے دے دی اور بغیر قربانی کے دے دی اسی لیے ہم میں سے بہت سو کو ایمان کی نعمت کی قدر نہیں ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اور اس لیے کہتا ہوں تاکہ دلوں میں بات اتر جائے اگر ہم دنیا سے ایمان کے ساتھ چلے گئے تو ہم دنیا کے سب سے بڑے کامیاب انسان ہیں اور ہم حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح یہ کہہ سکتے ہیں و رب العبہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا میں تو دنیا کے دنیا سے ایمان کے ساتھ جا رہا ہوں اور اگر ہم دنیا سے ایمان کے بغیر گئے تو ہم دنیا کے ناکام ترین انسانوں میں سے ہیں بلکہ زمیر پر دستک دینے کے لیے جذبات کو بیدار کرنے کے لیے ایمان کی محبت اور اہمیت پیدا کرنے کے لیے اور کفر سے نفرت دلوں میں بٹھانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ایمان سے محروم ہو جائیں تو ہم سب حیوانوں سے یہاں تک کہ کتوں سے بھی بدتر کر دیں اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا لَا لَا يَفْقَهُونَ بِهَا بِهَا بِهَا وَلَهُمْ وَلَهُمْ يَسْمَعُونَ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ کہا اللہ نے ان کا ذکر کیا جو ایمان سے محروم ہیں اور آخر میں فرمایا یہ تو چپاؤں کی طرح ہیں یہ تو حیوانوں کی طرح ہیں یہ تو گدوں گھوڑوں کی طرح ہیں یہ تو کتوں کی طرح ہیں بلاک کل انعام بل ہم ادل بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہمیں اللہ پاک نے جو ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے جو قرآن کی نعمت عطا فرمائی ہے جو غلامی رسول کی نعمت عطا فرمائی ہے بہت سے لوگ ہیں جو اس نعمت پر حسد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کاش کسی طریقے سے یہ اس نعمت سے محروم ہو جائیں یہ حسد آج سے نہیں ہو رہا صدیوں سے ہو رہا ہے اس وقت بھی ہوا جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور ایمان کی دعوت تھی اپنی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کے لیے لوگوں کو بلایا تو اللہ نے فرمایا ام یقصدون الناس من فضل فقد والحكمة ابراہیم ملكا الکمت اس وقت بھی حسد کیا گیا آج بھی حسد کیا جا رہا ہے اور طرح طرح سے کوشش ہو رہی ہے کہ ہم تو نکٹے ہیں یہ بھی نکٹے بن جائیں ہم تو ایمان سے محروم ہیں یہ بھی ایمان سے محروم ہو جائیں بعض اوقات اہل مغرب کفار یہ یورپ والے اور یہ حسد اور غیر و غزل میں مبتلا مصنفین دلچسپ پرکشش میٹھے میٹھے موضوعات پر کتابیں لکھتے ہیں لیکن ان کتابوں کا اصل مقصد مسلمانوں کو ایمان سے محروم کر دینا مستشرقین آپ جانتے ہوں گے اس گروہ کو کہا جاتا ہے جنہوں نے مشرقی علوم سیکھے قرآن سیکھا حدیث سیکھی نبی کی سیرت پڑھی فقہ پڑھی ریسرچ کی زندگیاں اس میں لگا دی اور پھر کتابیں لکھی لیکن وہ بدبخت اپنی کتابوں میں زہر ڈھولنے سے باز نہیں آئے اور بعض پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ان کی چال کو نہ سمجھ سکے اور گمراہی کا شکار ہو گئے میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں مولانا عبد الماجد دریا بادی سے جدید تعلیم یافتہ تھے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل تھی مطالعے کا بے حد شوق تھا جو کچھ سامنے آتا گیا پڑھتے چلے گئے اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ایمان سے محروم ہو گئے ملحد ہو گئے بے دین ہو گئے اللہ کا اقرار اللہ کے نبی کا اقرار قرآن کا اقرار مولانا نے اپنے حالات اپنی آبیتی میں لکھے اور بتایا ہے کہ میں کیسے گمراہی کی طرف گیا اپنی گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بیان کیا میری عادت تھی مطالعے کی جو کتاب ہاتھ آتی پڑھ لیتا ایک دفعہ انگریزی میں ایک ایسی کتاب ملی جس میں دنیا کے اعلیٰ ترین ادب کو جمع کیا گیا اب اندازہ کیجیے کتاب ہے ادب کے موضوع کا اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے دنیا کے اعلیٰ ترین ادب کو اس میں جمع کیا گیا اور لکھنے والا مجبور تھا کہ جب دنیا کے اعلیٰ ترین ادب کی نشاندہی کرے تو قرآن کی بھی نشاندہی کرے اس لیے کہ قرآن ادب کا شاہکارہ ہے قرآن کا جو چیلنج تھا کل کے کافروں کے لیے وہ چیلنج آج کے کافروں کے لیے بھی ہے وہ ان کن تم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله بدعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا فلن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين اور فرمایا ان ان اجتمعت الجن والانس على ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا تو اسے ادب کا شہپارہ تسلیم کرنے پر کفار بھی مجبور ہے تو اس ظالم نے تذکرہ تو کیا تو قرآن کا لیکن قرآن کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بھی چھاپ دی اور تصویر کے نیچے حوالہ بھی لکھ دیا کہ فلاں کلمی تصویر سے یہ عکس لیا گیا ہے گویا کہ انگریز مصنفین غیر مسلم مستشرقین اور یہود و نصارہ کی تحقیقات پر اندھا اعتماد کرنے والوں کو کسی اور حوالے کی ضرورت نہیں تھی بس ایک انگریز نے لکھ دیا یہ مستند تصویر ہے تو پڑھنے والے نے مان لیا کہ واقعی یہ مستند تصویر ہے مونا بادی کہتے ہیں وہ تصویر ایسے تھی میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اس انداز سے بنائی گئی تھی کہ تصویر سے یہ نظر آتا تھا کہ عرب کا کوئی بدو ہے معاذ اللہ معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت معاذ اللہ عرب کا کوئی بدو ہے انتہائی قسم کا انتہائی قسم کا آنکھوں سے شولے برس رہے اور چہرے پر بل پڑے ہوئے تلوار نیزا تیر یہ سب کچھ ہاتھ میں لیے ہوئے تو دریا بادی صاحب کہتے ہیں کیونکہ ان مصنفین کی تحقیق پر ریسرچ پر میں یقین رکھتا تھا تو میرے دل نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں رحمت کے رافت کے شفقت کے محبت کے اپ و در گزر کے جو واقعات سیرت کی کتابوں میں پڑے تھے وہ تو سب جھوٹ نکلے معاذ اللہ ایک اور مثال دریا بادی صاحب کہتے ہیں میں نے ایک کتاب پڑھی وہ بھی انگریزی میں تھی اور دماغی امراض کے بارے میں اندازہ کیجیے موضوع ہے نفسیاتی اور دماغی امراض کا اور لکھنے والے نے دماغی امراض کا ذکر کرتے ہوئے یہ لکھ دیا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نفسیاتی اور دماغی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن ان کے ہاتھوں بڑے بڑے کارنامے سر انجام پا جاتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نفسیاتی دماغی مریض ہوتے ہیں لیکن ان کے ہاتھوں بڑے بڑے کارنامے سر انجام پا جاتے ہیں اور ظالم نے مثال کیا لکھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ معاذ اللہ دیکھو آپ دماغی مریض تھے لیکن ان کے ہاتھوں کارنامہ بڑا سر انجام پایا اللہ اکبر میرے اللہ نے کسمے کھا کھا کر کہا میرے محبوب آپ دیوانے نہیں ہیں آپ کسی دماغی بیماری میں مبتلا نہیں ہیں نور بل قلم مما یسرون ما انت بنعمت ربك بمجنون اللہ اکبر قلم کی قسم جو کچھ لکھتے ہیں اس کی قسم علماء کے نام جانتے ہیں یسرون مزارے کا سیگا ہے مستقبل کے معنی میں بھی آتا ہے اور میں تو مستقبل کا معنی ہی کروں گا اللہ نے کہا قلم کی قسم اور اس کی قسم کہ قلم سے جو کچھ قیامت تک لکھیں گے اس کی قسم علماء جانتے ہیں بعض اوقات اللہ پاک قسم اٹھاتا ہے استشہاد کے لیے استشہاد کا کیا مطلب اللہ جس چیز کی قسم اٹھاتا ہے اس چیز کو اپنے دعوے کی سچائی پر دلیل اور گواہ بنا کر پیش کرتا ہے اللہ قسم اٹھاتا ہے اس لیے تاکہ اپنے دعوے کی سچائی پر جس چیز کی قسم اٹھائی اسے دلیل اور گواہ بنا کر پیش کرے لوگوں میں جو کہہ رہا ہوں میرے دعوے کی سچائی پر یہ چیزیں گواہ اللہ نے سورہ شمس میں سات قسمیں کھائیں اور سات قسمیں کھانے کے بعد فرمایا قد افلح من زکاہا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا بشمسی وضحا بل قمر ایزا طلاحا بل نہار ازا جملہا بل یغشاہا یگشاہ اما بناہا بل وما تحاہا صحاحا وما مما صبا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا سورج بھی گواہ روشنی بھی گواہ چاند بھی گواہ دن بھی گواہ رات بھی گواہ آسمان بھی اللہ نے صحابہ اکرام کو صنعت دی رضی اللہ و رضو عنہ اور میں کہتا ہوں یہ تو صحابہ کا حوصلہ تھا کہ اتنی بڑی بارگاہ سے اتنی بڑی صنعت ملی اور وہ اس کو پی گئے ہزم کر گئے ہمارے جیسا ہوتا تو شاید آپ سے باہر ہو جاتا پاگل ہو جاتا اتنی بڑی سند اللہ نے دی رضی اللہ عنہم اور سند دی اللہ نے میرے آقا کو کائنات کے آقا کو کیا انداز ہے اللہ کا میرے نبی کی رضا کو پیش نظر رکھنے کا اللہ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل کیا تو یوں فرمایا قد نرا تقلب ببد ہی السماء ہم دیکھتے ہیں محبوب تیرا چہرہ بار بار آسمانوں کی طرف اٹھ جاتا ہے قد نرا تقلب بابد ہی السماء پستما فلن ترضاها کا قبل تن ہم جلدی ہی آپ کا وہی قبلہ مقرر کر دیں گے جو قبلہ آپ چاہتے ہیں سرزا جس قبلے پر آپ راضی ہیں ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے تیرا قبل بل کا یہ عجیب الفاظ ہیں میرے بزرگوں اور دوست اور آگے تو میں وجہ کا شطر المسد الحرام دیکھیں سیدھی بات نہیں کی سیدھا یوں نہیں کہہ دیا کہ ہم نے کعبے کو قبلہ بنا دیا آپ اپنا چہرہ ادھر پھیر لیں نہیں بلکہ پہلے فرمایا ہم وہی قبلہ بنا دیں گے جسے آپ چاہتے ہیں اور پھر فرمایا آپ اپنا چہرہ قبلے کی طرف پھیر لیں مفسرین کہتے ہیں ایسا اس لیے کیا تاکہ دوہری خوشی حاصل ہو تو اللہ نے کہا قلم کی قسم اور جو کچھ یہ لکھتے رہیں گے اس کی قسم ان کے قلم گواہی دیں گے ان کی تحریریں گواہی دیں گی کیا ماں انتبنی ربی کا بمجنون ماں انتبنی ربی کا بمجنون آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں اللہ جانتا ہے حالات تو مایوس کن ہیں حالات مایوس کن ہیں مغرب کی یلغار کفر کی یلغار بڑی تند اور تیز ہے لیکن ہمارا یقین کمزور نہیں ہے میرا دل کہتا ہے اور ہر صاحب ایمان کا دل کہتا ہے ایسا وقت آئے گا کہ میرے آقا کے دشمنوں کے قلم ان کی زبانیں ان کا میڈیا گواہی دے گا ماں انتا ماں انت بنی ربی کا بے مجنون گواہی دے گا میڈیا ان بلوکن عظیم آپ کے اخلاق بڑے عزیز بتائیے رہا تھا کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی صورت میں بہت بڑی نعمت عطا کر دی اور اہل کفر ہمیں اس نعمت سے محروم کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں کیونکہ خود ان کے پاس تو کچھ نہیں جیسے حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب مئی دھوم فرما رہے تھے ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں وہ ہمیں بھی محروم کرنا چاہتے ہیں دریابادی صاحب کے حوالے تو بہت پرانے ہیں میں حال ہی کے ایک کالم نگار کا حوالہ دے رہا ہوں بیس نومبر کے جنگ اخبار میں پہلی قسط شائع ہوئی اور تیئیس نومبر کے جنگ میں دوسری قسط شائع ہوئی ایک مشہور کالم نگار جو امریکہ کے شہر لاس ویگاس میں ایک کانفرنس میں شرکت کر کے آئے اس کانفرنس کا موضوع تھا اسلامی شدت پسندی کا مقابلہ کیسے کیا جائے لیکن خود اس کالم نگار نے لکھا کہ موضوع تو یہ تھا لیکن سارے مقررین بات کر رہے تھے قرآن کے خلاف اور صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کانفرنس حال کے باہر ان مقررین میں سے ایک ڈاکٹر رابرٹ کے کتاب کے تقسیم ہو رہے تھے اور فروخت ہو رہے تھے اور وہ کتاب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گالیوں سے بھرے ہوئے اسی کانفرنس میں ڈاکٹر بروس نے جو کہ نیو یارک پولیس کا مشیر ہے اس نے کہا حوصلہ ہے تو سنی اور وہ عبرت حاصل کرے جو مغربی چکا چون سے اور مغرب کی دجالی تہذیب سے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھیرا ہو جاتی ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان اور نبی کا غلام کہتے ہوئے ان کی گردنیں جھک جاتی ہیں وہ سنے ڈاکٹر بروس نے کہا کہ قرآن مسلمانوں کو جھوٹ بولنے کی ترغیب دیتا ہے اور پینٹاگون میں اسلام کے موضوع پر لیکچر دینے والے ایک صاحب نے کہا کہ دنیا سے اس وقت تک تشدد ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ قرآن کو ختم نہ کر دیا جائے اس نگار نے کہا یہ صاحب بار بار میری طرف اشارے کر کر کے کہتے تھے ہم اس وقت تک کسی شخص کو روشن خیال تسلیم نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ قرآن کو نہ ٹھکرا دے روشن خیالو سنو روشن خیالی کا علم بلند کرنے والوں سنو تحفظ حقوق نسما کا بل پاس کرنے سے تم ان کی نظر میں روشن خیال نہیں ہو سکتے جب تک کہ قرآن کو نہ ٹھکرا دو اور میرے اللہ نے آج جو کافر کہہ رہے ہیں میرے اللہ نے یہ بات سوا چودہ سو سال پہلے کہ اللہ نے فرمایا سورت البکرا میں پہلے پارے میں بلند تردا انکل یہود نہ سارا ملت ہوم یہود و نسارا آپ سے خوش نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے میں اللہ کہہ رہا ہوں ہر کس خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اسلامی ملت اور قرآن کو چھوڑ کر ان کی اتباع نہ کرو یہ ہر کس تم سے راضی نہیں ہوں گے اللہ نے کہہ دیا ان حرکتوں سے تحفظ حقوق نسواں کے بل جیسی حرکتوں سے یہ خوش نہیں ہوں گے اور میں عرض کروں قرآن کو چھوڑنے یا قرآن میں تبدیلی کا مطالبہ یہ نیا ہرگز نہیں بہت پرانا ہے اللہ کہتے ہیں بزا فطلا علی آیا تنا بے جناتن کال نبین اللہ یارجون قرآن او بد دل ہوں جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور قرآن لے آؤ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس قرآن میں کچھ تبدیلی کر لو اللہ نے فرما دیا قیامت تک کے لیے فرما دیا کون فرما دیے ما یقون ان ابدل من کا نفسی مجھے قرآن میں تبدیلی کرنے کا کوئی اختیار نہیں انبی الا ما یوہا الی میں نبی تو ہوں میں نبیوں کا سردار بھی ہوں لیکن جیسے تم وہی کی اتباع کے پابند ہو میں بھی وہی کی اتباع کا پابند ہوں کل کے ابو جہل اور کل کے ابو لہب کہتے تھے قرآن بدل ڈالو آج کے ابو جہل بھی ابو لہب بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں ہم زور سے کہیں گے یہ ابو جال ہیں ابو لہب ہیں اور اللہ کی قسم ہمیں کل کے ابو جہلوں اور ابو لہبوں سے بھی نفرت تھی اور ہم آج کے ابو جہلوں اور ابو لہبوں سے بھی شدید نفرت کرتے ہیں اگر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں تھا نہ آپ کسی صورت کو بدل سکتے تھے نہ کسی آیت کو بدل سکتے تھے نہ کسی لفظ کو بدل سکتے تھے اور نہ امت میں کبھی ایسا ہوا تو آج بھی ایسا نہیں ہو سکتا قرآن میں جہاد کی آیات رہیں گی کتاب کی آیات رہیں گی یہود و نصارہ سے بچ کر رہنے کی آیات رہیں گی کوئی نہیں نکال سکے گا ایک وقت تھا آپ جانتے ہیں کہ جب سیدنا موسا علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام ایک بستی میں گئے بستی والوں سے کھانا مانگا لیکن انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا قرآن نے اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے قرآن میں محفوظ کر دیا فب ابو انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا ان تاکیہ والوں نے یہ چاہا کاش کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ یہ جو قرآن میں ہمیشہ کے لیے ہمارے ماتھے پر ایک داغ لگ گیا ہے بخیلی کا کنجوسی کا مہمان نوازی سے انکار کا کاش کسی طریقے سے یہ داغ دھل جائے اور انہوں نے کوشش کی کہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ فبو کی بجائے فتو کر دیا جائے نیچے ایک نقطے کی بجائے اوپر دو نقطے لگا دیے جائیں تو مانا بدل جائیں گے مانا ہے ابو کا انکار کیا اتو کا آئے مہمان نمازی کرنے کے لیے آئے مانا یہ بن جائے گا لیکن وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے اس لیے کہ کوئی قرآن کے ایک نسخے میں تو تبدیلی کر سکتا ہے غلطی ہو سکتی ہے لیکن قرآن صرف سفینوں میں نہیں ہے قرآن کروڑوں سینوں میں بھی ہے